سبق نمبر اٹھائیس علمی میراث کا مفید خلاصہ اللہ تعالی ہمیں خیر کثیر عطا فرمائیں آئیں اب میراث کی تقسیم کا وہ فنی طریقہ سیکھیں جس کی بدولت منٹوں میں میراث کی تقسیم طے ہو جاتی ہے مگر اس سے پہلے کچھ ایسے خلاصے پڑھ لیتے ہیں جن کو یاد کرنے سے علم میراث آسان ہو جاتا ہے تعریف علم میراث وہ علم ہے جس کے ذریعے میت کا چھوڑا ہوا مال اس کے شرع و رسا میں شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اس علم کا نام علم الفرائض علم المواریث اور علم میراث بھی ہے اس علم میں شریعت کے چند قوانین اور حساب کے چند قواعد سیکھے جاتے ہیں فضیلت یہ بہت عالی شان افضل اور ضروری علم ہے اور اس علم کو مکمل سیکھنا فرض کفایہ ہے اور یہ علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہونے کا شرف رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ علم سیکھنے کا حکم فرمایا ہے موضوع اس علم کا موضوع میت کا چھوڑا ہوا مال اور اس کے ورثا ہیں یعنی اس علم میں ان دو چیزوں پر بات کی جاتی ہے غرض و غایت اس علم کا مقصد یہ ہے کہ ہر وارث کو اس کا حق مل جائے اور مال کی تقسیم میں غلطی نہ ہو اسباب کوئی کسی کا وارث کیوں بنتا ہے اس کے تین اسباب ہیں نمبر ایک نصب یعنی خونی رشتہ داری نمبر دو نکاح نمبر تین ولا یہ تیسرا سبب اس زمانے میں فی الحال موجود نہیں ہے موانع میراث سے محروم کرنے والی چیزیں یعنی موادیں تین ہیں نمبر ایک قتل نمبر دو غلام ہونا نمبر تین دین کا اختلاف یعنی کافر ہونا ایک چوتھا سبب بھی ہے وہ ہے ملک اور سلطنت کا اختلاف وہ فی الحال اس زمانے میں موجود نہیں شروط میراث جاری ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں نمبر ایک مورث کی وفات یعنی جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اس کا مرنا ضروری ہے زندگی میں کسی کا مال میراث نہیں بنتا نمبر دو وارث کی حیات یعنی وارث صرف وہی بنے گا جو مورث کی وفات کے وقت زندہ ہوگا نمبر تین مورث اور وارث کے درمیان خونی رشتہ داری یا نکاح کا ثابت ہونا اور میراث سے محروم کرنے والی چیزوں کا موجود نہ ہونا زبی الفروز وہ رشتہ دار جن کے حصے شریعت نے مقرر فرمائے ہیں زویل فروز بارہ ہیں چار مرد نمبر ایک خامن نمبر دو باپ نمبر تین دادا نمبر چار ماں شریک بھائی آٹھ عورتیں نمبر ایک بیوی نمبر دو بیٹی نمبر تین پوتی نمبر چار حقیقی بہن نمبر پانچ باپ شریک بہن نمبر چھ ماں شریک بہن نمبر سات ماں نمبر آٹھ دادی نانی ترتیب میت کے مال کو خرچ کرنے کی ترتیب یہ ہے نمبر ایک تہجیز و تکفین نمبر دو قرض کی ادائیگی نمبر تین تہائی مال میں وصیت کا اجرا نمبر چار ورثاء میں تقسیم لازمی ورسا وہ ورسا جن کو ضرور میراث ملتی ہے پانچ ہیں نمبر ایک بیٹا نمبر دو بیٹی نمبر تین بیوی یا خامند نمبر چار باپ نمبر پانچ ماں ان کے علاوہ باقی ورثاء کو کبھی میراث ملتی ہے کبھی نہیں